حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو وہ اسے اسی وقت ادا کرے جب یاد آ جائے اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو بیالیس